ومن الله الله الله ورسوله فقد فاز عظيما أما بعد فإن خير كتاب وخير الهدي هدي محمد صلى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل وكل وكل محدثة بدعة بدعة ضلالة ضلالة في النار فأعوذ بالله صلی من الشيطان علیم من ونفی ونفته ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وقال في آخر وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنتقنا الله الذي أنتق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وعن وعن سعيد بن يزيد رضي الله الله الله تعالى عنه قال قال للنبي صلى عليه وسلم تستحي تستحي من من عز وجل كما الرجل الصالح الامام صلی اللہ انسان کے اندر جب ایمان کمزور ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہی کا احساس اللہ تعالیٰ کی عظمت کی کمی اور اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا جو یقین ہے اور ایمان ہے جب اس کے اندر کمی اور خلل آتا ہے تو انسان گناہوں کا ارتکاب انتخاب کرتا ہے ہر قسم کا گناہ انسان کے لیے مہلک ہے تباہ و برباد کر دینے والا ہے اور انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی کا سبب اور ذریعہ ہے لیکن انسان جو خلوت میں گناہ کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھتا ہے اس کی بھی خطرناکی بہت زیادہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ فرماتے ہیں جیسا کہ ہنستے صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لعلمن اقواما میں ایسی قوموں کو ایسے لوگوں کو جانتا ہوں من امتی یا تو القیامہ ہماری امت کے ایسے لوگوں کو جو قیامت کے دن آئیں گے حسنات امسال جبال تہام طبی ہوا وہ تہامہ پہاڑیوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے تہامہ یہ پہاڑیوں کا ایک سلسلہ ہے سعودی عرب کے اندر جو کافی دوری کافی لمبے سلسلے ہیں یہ تو آپ نے تہامہ سے مثال دے کر کے فرمایا سمجھایا کہ تہامہ کے برابر لوگوں کے پاس نیکیاں ہوں گی یا جو اللہ اللہ ہوگا امن پورا اللہ تعالیٰ ان تمام نیکیوں کو ذرات کی شکل میں اڑا دے گا بس کی شکل میں اڑا دے گا اعلیٰ صوبان صرف لنا یا رسول اللہ صوبان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی صفت بیان کیجیے ہم سے بتائیے وہ کون لوگ ہیں ہمارے آپ کی امت کے یا ہم میں سے جن کے پاس نیکیوں کا پہاڑ ہوگا لیکن وہ نیکیاں ان کے ہاں کام نہیں آئیں گی اور ان نیکیوں کو اللہ رغان ذرات اور بس کی شکل میں اڑا دے گا آپ ان کو کھول کھول کر کے ایسے لوگوں کے بارے میں بتا دیجئے تاکہ ہم اپنے آپ کو ان سے دور رکھیں ہمارے بنائے اما ان اخوان کو امن جلدت کو یہ لوگ تمہارے بھائی ہی ہوں گے یعنی مسلمان ہی ہوں گے وہ جلدت کو اور تمہارے ہی جیسے ہوں گے یعنی تمہارے بھائی ہوں گے تمہارے جیسے ہوں گے وہ کماتا افدون اور وہ لوگ راتوں کو تعجد بھی پڑھیں گے قیام بھی کریں گے جیسے کہ تم لوگ کرتے ہو رات کی تنہائی میں بھی رات کی تاریکی میں تعجد بھی پڑھیں گے قیام العل بھی پڑھیں گے نمازوں کا بھی اہتمام کریں گے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو زراعت کی شکل بلا دے گا پھر آپ نے سماج کہ کل نہ اقوام لیکن ایسے لوگ ہوں گے یدا خلو خل اللہ تحقوہ جب وہ خلوت میں ہوں گے تو اللہ نے جو چیزیں حرام کر دی ہیں ان کا انتخاب کریں گے اللہ کی حرام کردہ اور ممنوع کردہ چیزوں کا انتخاب کریں گے خلوت میں تنہائی میں اور یہ سمجھیں گے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر کے گناہ کا کام کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ ہم اپنے آپ کو قیامت کے دن بچا لے جائیں گے یہ بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑی خطرناکی ہے کہ انسان خلوت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے لوگوں کے سامنے رہے تو ٹھیک ٹھاک نظر آئے نمازوں کا پابند نظر آئے اچھا لگے لیکن جب خلوت میں ہو جائے اکیلے میں ہو جائے ایسی صورت میں گناہوں کے ارتکاب کرنے لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر ایمان کی کمی ہے اللہ کی عظمت کا احساس نہیں ہے قیامت کے دن جواب دہی کا احساس نہیں ہے دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کا جو یقین ہے ایمان ہے اس کے اندر انسان کی کمی ہے اس لیے انسان تنہائی میں اور خلوت میں گناہوں کا انتخاب کرتا ہے اللہ نے جو حرام کر دیا ہے خلوت میں اس کا انتخاب کرتا ہے اور سچ پوچھیت تو میرے بھائی وہ خلوت ہوتی ہی نہیں ہے یہ خلوت انسان کے لحاظ سے ہے ورنہ انسان کبھی اکیلا نہیں ہوتا ہے اللہ البامن کی ذات ہمیشہ اس کی نگرانی کرتی ہے اللہ البامن کی ذات ہمیشہ اس کو دیکھتی رہتی ہے انسان حقیقت میں خلوت میں نہیں ہوتا ہے اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہوتا ہے جیسا کہ کوئی شاعر کہتا ہے عربی زبان کے اندر فلا تقل علیہ تقلو ہوں جب تم کبھی خلوت میں ہو جاؤ تو یہ نہ کہو کہ میں خلوت میں ہوں یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ میرا نگہبان ہے میرا نگراں ہے اللہ رقیب ہے اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اللہ رب العالمین ہر چیز کا حساب لینے والا ہے اللہ کی نظروں اس کی نگاہوں سے موجل نہیں ہو سکتے اگرچہ دنیا کی نگاہوں سے موجل ہو گئے دنیا نہیں دیکھ رہی ہے لوگ نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ رب العالمین جو سب کا خالق و مالک ہے وہی سب کا حساب لینے والا ہے دنیا کو حساب نہیں دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کو حساب دیا جائے گا جو حساب لینے والا وہ قادر ہے حساب لینے والا دیکھ رہا ہے اس کی نظروں سے آپ محجر نہیں ہو سکتے ولا ولا اللہ علیہ اور اللہ البابن ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا ہے ام اللہ فرما تہمر جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے غافل نہیں ہے اللہ البابن کو ہر چیز کی خبر ہے اللہ رب العالمین ہر چیز کو جاننے والا ہے علم یا علم اللہ یار کیا نہیں معلوم آپ کو کہ اللہ ابرامین دیکھ رہا ہے اللہ رب برامین کی نگاہیں ہمیشہ کھلی ہوئی ہیں اللہ العالمین ایک لمحے کے لیے بھی کبھی اس کو غفلت نہیں ہوتی ہے ان تمام عیوب سے اللہ تعالیٰ پاک ہے برتر ہے تو شاعر کہتا ولاسب اللّہ خبر و شاہ یہ نہ سمجھو کہ اللہ ابرامین تم سے غافل ہے ولا انما تخفي عليه علیہ اور نہ ہی جو تم چھپا کر کے کرتے ہو اللہ برامین پر کوئی چیز غائب نہیں ہے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے چھپا لیا تو اللہ تعالیٰ سے بھی چھپا لیا کوئی چیز انسان اللہ اقبامین سے نہیں چھپا سکتا یہ علما ماتفی صدور انسان کی آنکھوں کی کھنکیوں کو بھی کنکیوں کو بھی جانتا ہے ہماری آنکھیں جو گرتی ہیں اور جو پردے گرتے ہیں ان کو بھی اللہ اقبامین جانتا ہے وما تخفی صدور اور جو انسان کے سینوں کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں اس سے بھی اللہ اقبال باخبر اور آگاہ ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے اگرچہ دنیا نے نہیں دیکھا لیکن اللہ اقبال نے دیکھنے والا ہے اور آج تو انسان دنیا کے سامنے گناہ کا کام کرتا ہے انسان کے ہاتھ میں موبائل ہے سب لوگ بیٹھے ہوئے گھر کے پورے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انسان ایک کونے بیٹھ کر کے اپنے موبائل سے گندگی گندی فلمیں دیکھتا ہے کانے کان میں لگا کر کے جو ہے وائرلیس یا کیا چیز ہوتی ہے اس کو لگا کر کے انسان گانے سنتا ہے انسان فلمیں دیکھتا ہے لوگوں کے سامنے ہے اور اس طریقے سے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اور یہ جو ہماری انگلیاں جو چلتی ہیں میرے بھائی ہمارے موبائل پر یہ ساری کی ساری قیامت کی ہمارے خلاف گواہ دیتی ہے یہ جو انگلیوں سے ٹکنک کرتے ہیں ہم اور اس طریقے سے جو لکھتے بھی ہیں یا اس طریقے سے موبائل کو جو آگے پیچھے کرتے ہیں یہ تمام چیزیں قیامت کے دن یہ انگلیاں ہمارے خلاف گواہی دیں گی اللہ رب نے قرآن کریم میں نشار فرمایا علی و ملفت الماف واہ آج کے دن ان کے منہ پر ہم کیا کر دیں گے مہر لگا دیں گے وہ تو کل منا ہی ماشد و ارجن ہوں اور ہم سے ان کے ہاتھ بات کریں گے ان کے پاؤں گواہی دیں گے بما کام ایک سب جو کیا کرتے تھے جو دنیا کے اندر کرتے تھے ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے ہاتھ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرے گا جیسے زبان کو اللہ نے دنیا میں طاقت دی بات کرنے کی قیامت کے دن ہمارے ہاتھ اور پاؤں اور چمڑوں کو اللہ تعالیٰ طاقت دے دے گا اور وہ قیامت کے دن گواہی دیں گے بات کریں گے ہم نے کہاں کہاں گناہ کیا ہے کب کب کیا ہے کس کس وقت کیا ہے کہاں کہاں کیا ہے یہ سب ہمارے خلاف گواہی دیں گے لہذا میرے بھائی کو ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے یہ عبائی دن تو حدیث و اخبار رہا یہ زمین بھی قیامت کے دن گواہی دے گی اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سون ترگی کی روایت ہے کہ آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا اے لوگو اے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ قیامت کے دن زمین کیا خبر دے گی صحابہ نے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا جس بندے یا بندی نے دنیا کے اندر زمین کی پشت پر جو کچھ بھی کیا ہوگا اگر اس نے نیکی کی ہوگی تو نیکی کو بھی بارے میں گواہی دے گی زمین اور اگر اس نے کوئی گناہ کیا ہوگا تو وہ زمین کہے گی قیامت کی دن گواہی دے گی فلاں بندے نے یا فلاں عورت نے فلاں فلاں عمل فلاں دن میں یا فلاں رات میں کیا تھا کہاں بچ کر کے ہم جائیں گے میرے بھائیوں یہ زمین گواہی دے گی ہمارے خلاف جس زمین پر بیٹھ کر کے جس زمین پر لیٹ کر کے انسان گناہوں کا کام کرتا ہے وقت گزارتا ہے زمین بھی قیامت کی دن ہمارے خلاف گواہی دے گی ہمارے ہاتھ پاؤں ہمارے خلاف گواہی دیں گے ہمارے زبان پر تارا لگا دیا جائے گا ہمارے ہاتھ پاؤں ہمارے چمڑے گواہی دیں گے وہ جلودہم اور قیامت کے انسان کہے گا اپنے چمڑوں سے لما شہید تم علینا تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی یہ چمڑے جن کی حفاظت کرتے ہیں اپنے اعضا کی حفاظت کرتے ہیں سردی میں ان چمڑوں کو سردی سے بچانے کے لیے گرم لباس پہنتے ہیں گرمی میں ٹھنڈا لباس پہنتے ہیں جسم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس کا ہم علاج کرتے ہیں یہی چمڑے یہی ہمارے ہاتھ یہ ہمارے پاؤں یہی ہماری پشت اور یہ ہماری پیٹھ قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے گی اور کہے گی نہیں کیوں شاہی تمہارا گواہی دی ہمارے ہمارے خلاف خلاف تم نے کیوں گواہی دی ہم نے تمہارے لیے سب کچھ کیا تھا ہمارے خلاف تم نے کیوں گواہی دی اللہ وہ چمڑے کہیں گے اللہ رب العالمین نے ہمیں بولنے کی طاقت دی جیسے اس نے اور چیزوں کو بولنے کی طاقت دی وہ خلق اللہ اور اس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا وہ یہ لے تو جاؤن اور تم سب اسی کی طرف پلٹ کر کے جانے والے یہ قیامت کے دن ہمارے ہاتھ پاؤں یہ ہمارے چمڑے ہمارے خلاف گواہی دیں گے آج جو تھوڑی وقت کی لذت کے لیے تھوڑے سرور کے لیے وقتی طور پر مزہ کے لیے انسان جو گناہ کرتا ہے یہ قیامت کے دن ہمارے لیے بالے جان ہو جائیں گے ہمارے ہاتھ اور ہمارے پاؤں ہماری ساری چیزیں ان کے خلاف میرے بھائی قیامت کے دن گواہی دیں گی اس لیے انسان حقیقت میں کبھی خلوت میں نہیں ہوتا ہے انسان ہمیشہ اللہ عبامین کی نظروں کے سامنے رہتا ہے اللہ تعالیٰ الحی القیوم ہے اللہ سے نہ تو بلا رہوں اللہ کو نہ کبھی اونگ آتی ہے نہ کبھی اسے نیند آتی ہے اللہ عبامین کی نگاہوں کے سامنے انسان ہمیشہ رہتا ہے اس لیے انسان کبھی نہ سمجھے کہ ہم تو تاریکی میں ہیں ہم تو خلوت میں ہیں ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ایسا نہیں ہے اللہ عبان جو سب کا خالق و مالک ہے وہ اللہ البرامین دیکھنے والا ہے اس طریقے سے ایک شاعر اور کہتا ہے کوئی دا حل تبری مدن شاعر کہتا ہے جب کسی تاریکی کے اندر ہو اور تمہارا نفس تمہیں برائی پر ابھارے گناہ پر ابھارے نظر اللہ اللہ کی نظر سے شرم کرو اللہ سے شرم کرو اللہ اور اپنے نفس سے کہو ان خلق یرانی جس نے تاریکی کو پیدا کیا ہے وہ تاریکی کے پیدا کرنے والا مجھے دیکھ رہا ہے تاریکی ہمارے اور آپ کے لیے اللہ العالمین کے لیے کوئی تاریکی نہیں ہے اللہ العالمین کے سامنے تمام چیزیں واضح ہیں اللہ العالمین کے سامنے کوئی چیز تاریخی نہیں پردے نہیں ہے اللہ العالمین پر ہر چیز واضح ہے ان اللہ وسلم آسمان اور زمین میں کوئی چیز اللہ ابامن پر مخفی نہیں ہے کوئی چیز اللہ کے سامنے پردہ نہیں ہے اللہ ابامن ہر چیز کو دیکھنے والا اور جاننے والا ہے لہذا اگر تاریکی میں ہو اور تاریکی میں کوئی غلط کام کوئی گناہ کرنا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور یہ کہو کہ اللہ ابامن ہم کو دیکھنے والا ہے جس نے تاریکی کو پیدا کیا ہے وہ اللہ ابامن ہم کو دیکھنے والا ہے اگر یہ ایمان ہمارے اندر پیدا ہو جائے اگر یہ قوت ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ انسان ہمیشہ ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے دوری اختیار کرے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے خلوت میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور خلوت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے روئے ایسے بندوں کو قیامت کے دن اللہ رب نے اپنے ارشق جگہ دے گا اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب آدمی جو یوم اللہ دل سعد بندے ایسے ہیں جن کو اللہ اقبام قیامت کے دن اپنے کے سائے میں جگہ دے گا انہیں نے نے صاحب اللہ اللہ ذکر خالد عینہ ایک ایسا بندہ یا بندی مرد ہو یا عورت ہو جس نے خلوت میں اللہ رب العالمین کو یاد کیا خلوت بے تنہائی میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اللہ رب العامین کے علاوہ خلوت میں اس کی آنکھیں بہہ پڑی وہ انسان رو پڑا اللہ کی عصمت کے احساس قیامت کے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا احساس گناہوں کا جواب دہی کا احساس یہ احساس اس کے دل کے اندر آ گیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے ایسے بندے کو ایسے شخص کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے جگہ دے گا الدعت ابراتل ذات و من شبی و جمال فقال امنی خاف اللہ اور ایک ایسا شخص جسے کسی عورت نے جو خوبصورت بھی ہے منصب والی بھی ہے ایسی عورت اسے درگناہ کی دعوت دیتی ہے فقال امنی خاف اللہ وہ کہتا مجھے اللہ تعالیٰ کا خوف ہے مجھے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے میں گناہ نہیں کر سکتا ایسے بندوں کو اللہ گامد قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا لہذا اپنی خلوتوں کو ہم گناہوں سے بچائیں اپنے خلوتوں کو نیکیوں سے بم معمور کریں خلوتوں کے اندر نیکیاں کریں انسان کی خلوت میں کی جانے والی نیکیاں قیامت کے دن کام آئیں گی ایسی نیکیاں کریں جن نیکیوں کا علم آپ کے علاوہ آپ کے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے پاس نہ ہو آپ کی بیوی کو بھی نہ معلوم ہو آپ کے بال بچوں کو بھی نہ معلوم ہو ایسی نیکیاں اپنے کھاتے میں رکھیے اپنے دفتر کے اندر رکھیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کو جاننے والا ہے اور یہ نیکیاں اگر سے آج آپ نے تنہائی میں کیا آپ جب تک زندہ رہے آپ نے کسی کو نہیں بتایا اللہ ہر براہد آپ کی نیکیوں کو مرنے کے بعد دنیا والوں کے سامنے واضح کر دے گا کہ آپ نے فلا فلاں نیکیاں کی ہیں فلا فلاں کام آپ کیا کرتے تھے اگرچہ دنیا میں آپ زندہ تھے چھپا کر کے رکھے لیکن اللہ رب نیکیوں کو لوگوں کو اس کی طرف رقبت دلانے کے لیے لوگوں کو نیکیوں پر کی طرف ابھارنے کے لیے اور آپ کے ذکر جمیل کے لیے اور آپ کی بھلائی کے لیے اور آپ کے اچھے نام کے لیے اللہ ابام نیکیوں کو آپ کے بننے کے بعد دنیا کے اندر ظاہر کر دے گا بتا دے گا کہ بندہ جب زندہ تھا تو شریک شریکیاں کیا کرتا تھا لہذا اپنے خلوتوں کو میرے بھائیوں ہم گناہوں سے بچائیں اپنے خلوتوں کو نیکیوں سے معمور کریں اور اللہ البامن کی عظمت کے احساس ہمارے دلوں کے اندر ہمیشہ ہونا چاہیے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت بن نزید الرضی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے سور سے کہا اور آپ مجھے وصیت کیجیے تمہارے میں نے کیا فرمایا اوسی کا من اللہ عز و جل میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے شرم کرو کما من رجل صالح جس طریقے سے ایک نیک انسان سے شرم کرتے ہو اس سے کہیں زیادہ اللہ ابامن شرم کرو جیسے انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے اس کے سامنے کوئی بزرگ کوئی نیک انسان آ گیا کوئی اس سے بڑی عمر کا آ گیا انسان اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ سے شرم کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو دیکھ رہا ہے جیسے شخص نے آپ کو دیکھا گناہ کرتے ہوئے آپ گناہ سے باز آ گئے آپ نے برائی چھوڑ دیا ایسے اللہ البراہین تو آپ کو ہمیشہ دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سب کا خالق ہے اس بزرگ کا بھی خالق ہے پوری دنیا کا خالق و مالک ہے لہذا اللہ البرامین سے ڈرو اللہ تعالیٰ حساب لے گا بندہ حساب لینے والا نہیں ہے وہ نفس وما سواہا فالحما الحمہ و تقواہا قد افلح من فلاح وقد و من دساہا وہ انسان کامیاب ہو گیا جسے میں نفس کا تذکیہ کیا اپنے نفس پر کنٹرول کر لیا اور اپنے نفس کو نیکی پر قائم رکھا اور اپنے نفس کو نیکی پر ابھار کر کے رکھا وہ انسان کامیاب ہو گیا وہ انسان طاقتور نہیں ہے جو انسان کسی کو پچھاڑ دے طاقتور انسان وہ ہے جو برائی کے وقت پہ نفس پر کنٹرول کر لے جائے جذبات پر کنٹرول کر لے جائے اور انسان برائی نہ کرے کنٹرول کر لے جائے پہ نفس کے پر وہ طاقتور انسان ہے وہ کامیاب انسان ہے کامیاب اور پہلوان انسان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے جو کسی کو زمین پر لتھاڑ دے وہ کامیاب اور طاقتور نہیں ہے طاقتور انسان حقیقت میں وہ ہے جو پہ نفس پر کنٹرول کر لے جائے اپنے اس کا نفس جب برائی پر ابھارے اسے اللہ تعالیٰ کا خوف کا احساس ہو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو اللہ تعالیٰ کا حساب دینے کا اسے خوف ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے حساب دے گا اللہ عبان ہم کو جو ہے قیامت کے دن ہمیں ان تمام چیزوں کا جو ہے حساب دیا جائے گا اس لیے انسان ان تم جو ہے یہ اس کے دل کے اندر اس بات کا احساس ہو تو یہ انسان طاقتور ہوتا ہے قد افلاح منظم کا وہی انسان میرے بھائی کامیاب ہوتا ہے لہذا اپنے خلوتوں کو ہم گناہوں سے بچائیں اللہ تعالیٰ سے ڈریں اللہ تعالیٰ خوف کھائیں یہ تقوا کے خلاف ہے اللہ پر ایمان کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ کی خشیت کے خلاف ہے کہ انسان تنہائی میں گناہ کرتا ہے لوگوں کے سامنے نیک اور صالح بنتا ہے اور بہت انسان پرہیزگار بنتا ہے لیکن جب اس کا خلوت اور اس کی تنہائی دیکھی جاتی ہے تو انسان تنہائیوں میں میرے بھائیوں گناہوں کا انتخاب کرتا ہے ہمیشہ موت کو سامنے رکھو ہو سکتا ہے گناہ کرتے ہوئے تمہاری ہماری موت ہو جائے اور اس بات کو جاننے والا ہے کوئی نہیں جانتا ہے گناہ کرتے ہوئے انسان کی موت آ سکتی ہے برائی کرتے ہوئے انسان کی موت آ سکتی ہے لہٰذا ہمیشہ انسان اپنے نگاہوں کے سامنے اپنی موت کو رکھے انسان اللہ العالمین کا مراقبہ کرے ہم جو بھی کچھ کرتے ہیں ہماری زبان سے جو بھی لفظ نکلتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے موجود ہیں ہمارا دفتر تیار ہو رہا ہے لا و رت اللہ کبھی اللہ صاہا ایسا دفتر کہ ہر چھوٹی بڑی نیکی اس کے اندر ہر چھوٹا بڑا گناہ درج ہو رہا ہے اور کسی گناہ کو کسی نیکی کو نہیں چھوڑ رہا ہو دفتر قیامت کے تمام چیزوں کا حساب دینا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا ہم مومن ہیں اللہ پر ایمان لانے والے ہیں دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے پر ایمان ہے نہیں سب نو بین اللہ ترجمان ایسا دن آئے گا کہ ہمارے درمیان اللہ کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا سب کو اپنا اپنا الگ الگ حساب اللہ تعالیٰ کے سامنے دینا ہے یہ احساس ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے اگر احساس ہوگا انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا دھوکہ دل سے بچائے گا جھوٹ سے بچائے گا خلوت میں گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا یہ خلوت کے گناہ انسان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دینے والے ہیں انسان جو خلوت میں گناہ کرتا ہے میرے بھائیوں ایک دن انسان صحیح راستے سے بھٹک جاتا ہے نمازوں کا پابند ہوتا ہے لیکن دھیرے دھیرے جب خلوت میں گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے گناہ نماز کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کی زندگی کے اندر برائی کی طرف جو انسان گامزن ہو جاتا ہے اور دیکھتے دیکھتے انسان گناہوں کا کرنے لگتا ہے اس کا اور انسان کے چہرے سے بھی اس کے چہرے پر پسبردگی اس کی زندگی کے اندر قلق اور بے چینی اس کے چہرے پر کوئی نور نہیں رہتا جو انسان خلوت کے اندر گناہ کرتا ہے اس کی آنکھیں اس کے چہرے اس بات کی گواہی دے دیتے ہیں کہ انسان خلوت کے اندر گناہوں کا کرنے والا ہے اور انسان دھیرے دھیرے میرے بھائیوں وہ راستے سے نیکی کے راستے سے کر کے مکمل طور پر گناہ کا اثیر ہو جاتا ہے اور گناہ کی قید میں اپنے آپ کو جکڑ لیتا ہے اور اس طریقے سے گناہوں کا کرنا اس کے لیے سب کے سامنے ہمیشہ کے لیے آسان ہو جاتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم ڈرے اللہ تعالیٰ کا خوف کھائیں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ابراہین ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھے اللہ ابرامین ہمیں نیکی پر قائم رکھے تو سنت پر قائم رکھے اور ہر طرح کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے امین بارک اللہ علیہ ون الدین و ویاکم بلا آیت ذکر حکیم ان تعالی جواد الکریم ملک بر روف الرحیم بیٹھ جائیے بھیا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ تو بولتا تو ہوں گا بھائی آپ بیٹھ جاؤ کہنا غلط آپ کا بیٹھ جائیے الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان Allah